حماد بن سلامہ نے سماق سے حدیث بیان کی انہوں نے نے کہا میں حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ اللہ تعالیٰ عنہما کو یہ کہتے ہوئے سنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بارہ خلیفوں کے عہد تک اسلام غالب رہے گا پھر آپ نے ایک کلمہ فرمایا جس کو میں نہیں سمجھ سکا میں نے اپنے والد سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سب قریش میں سے ہوں گے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار سات سو آٹھ